جنگل بک ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ افریقہ کے جنگل میں سارے جانور ایک خاص قانون کے مطابق چلتے تھے وہاں قریب میں ایک انسانوں کی بستی بھی تھی ایک رات وہاں بھوکا شیر آ گیا شیر خان نے سوچا کہ وہ گاؤں والوں سے اپنی بھوک مٹائے گا اس نے زور کی دھاڑ کے ساتھ حملہ کر دیا بچاؤ شیر تبا کی ایک گیدڑ جو اس کا ساتھی تھا اس کے پیچھے آ رہا تھا شیر خان ایک آدمی کو پکڑتے ہوئے لال پھول پر جا گرا اور زور سے چلایا رکشا یہ سب دور سے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی یہ بزدل شیر سب سے کمزور کا شکار کر رہا ہے بچارے انسان وہ لنگڑا ہے تم کیسے امید کر سکتی ہو کہ وہ ہرن کا شکار کرے لگتا ہے اس کا پیر زخمی ہو گیا ہے شیر کی دھاڑ اب ختم ہو گئی تھی اور جنگل میں خاموشی تھی اس دوران بھیڑیے بات ہی کر رہے تھے کہ انہوں نے جھاڑیوں کو ہلتے ہوئے دیکھا باپ بھیڑیے نے حملہ کرنے کے لیے تیاری کر لی انسان کا بچہ چھوٹا بچہ گاؤں سے رینگتا ہوا بھیڑیوں کے پاس جا پہنچا میں اس کو اپنے بچوں کی طرح پالوں گی آج سے اس کا نام موگلی ہے رکشا مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا قبیلہ ایک انسان کے بچے کو اپنائے گا میں دیکھ لوں گی تباکی غار کے پیچھے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس نے یہ ساری باتیں جا کر شیر خان کو بتائیں شیر خان فوراً غار کے پاس جا پہنچا وہ انسان کا بچہ میرا شکار ہے اس کو میرے حوالے کر دو جاؤ یہاں سے ڈرپوک شیر وہ میرا بچہ ہے اس کو ہاتھ لگانے کا سوچنا بھی مت شیر خان جو کہ آگ میں گر کر کر زخمی ہو گیا تھا ماں کا غصہ دیکھ اس جگہ سے چلا گیا ایک دن یہ بچہ میرے پنجوں اور دانتوں کے بیچ میں ہوگا اگلے دن انہوں نے موگلی کو بھیڑیوں کے قبیلے کے سامنے پیش کیا ایک لمبی بحث اور بگیرہ کی ہاں کے بعد قبیلے نے مغلی کو اپنا لیا بغیرہ اور بلو اس کو جنگل کے قانون سکھائیں گے بڑے ہونے کے بعد اس کو واپس انسانوں میں جانا ہوگا موگلی جنگل کے طور طریقے سیکھتے ہوئے بڑا ہو گیا بلو نے جنگل کے سارے طور طریقے سکھائے اس نے جانوروں کی زبان بھی سکھائی اس نے اپنی پسندیدہ چیزیں حاصل کرنا بھی سکھائی جیسے کہ شہد حاصل کرنا اور مچھلی پکڑنا نے اس کو اپنا دفاع کرنا سکھایا اس کو ایک آدمی نے پالا تھا اس لیے موگلی انسانوں سے منسلک رہا اور اس کو یہ سمجھایا کہ ایک دن اس کو واپس انسانوں میں جانا ہے جلد ہی موگلی کو جنگل بہت پسند آ گیا اس کو اپنے بھیڑیے بھائیوں سے بہت پیار ملا جلد ہی اس کی دوستی جنگل کے سارے جانوروں سے ہو گئی سال گزرتے گئے اکیلا جو بھیڑیوں کی قبیلے کی سردار تھی پہلے کی طرح شکار نہیں کر سکتی تھی شیر خان نے اس بات کا فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا نوجوان بھیڑیوں اب تمہارا وقت ہے سردار بننے کا اکیلا کو اس کے عہدے سے ہٹا دو انسان کے بچے کو مجھے دے دو ورنہ میں تمہارے علاقے میں شکار کروں گا اور تم لوگوں کے لیے ایک ہڈی بھی نہیں چھوڑوں گا نوجوان بھیڑیوں نے اکیلا کو عہدہ چھوڑنے کا کہا تم سب بزدل ہو اگر تم موگلی کو شیر خان کے حوالے کر رہے ہو میں اسی وقت اپنے عہدے سے ہٹوں گی اگر تم موگلی کو جانے دو بگیرا کو اس ملاقات کے بارے میں پتہ چلا موگلی اب وقت آ گیا ہے کہ شیر خان کو اس کی اوقات دکھائی جائے اب لڑنے کا وقت آ گیا ہے لیکن میں اکیلے کیسے لڑ سکتا ہوں پورا قبیلہ شیر خان کے ساتھ ہے تم انسان کی بستی سے لال پھول لے آؤ لال پھول سے وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے مجھے جنگل چھوڑ کر اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے بوگلی بگیرا اور بلو کو گلے لگا کر پہلی بار رویا جلد ہی موگلی بلو کے پیٹ پہ سو گیا وہ سب ایک درخت کے نیچے سو گئے بندروں نے موگلی کو دیکھا اور اس کو لے گئے یہ بندر جنگل کے شرارتی جانور تھے جو کسی بھی قانون کو نہیں مانتے تھے جب بلو اور بکیرہ اٹھے تو ان کو لگا کہ موگلی جنگل کی طرف چلا گیا ہوگا بندر موگلی کو جنگل کے درختوں کے بیچ سے لے جا رہے تھے جلد ہی اس کی نظر چل پر پڑی موگلی نے چڑیوں کی زبان میں اس کو کہا کہ وہ بلو اور بگیرا کو بتائے کہ یہ بندر اس کو کہاں لے جا رہے ہیں اپنا <laughs> منہ بند رکھو یہ تمہاری کوئی چلاکی ہے ہمیں ساری چلاکیاں سیکھنی ہیں جلدی ہم اس جنگل پہ حکومت کریں گے اور ہم جانوروں کو قابو کر لیں گے <laughs> چل نے بلو اور بگیرا کو موگلی کے اغوا ہونے کے بارے میں بتایا انہوں نے موگلی کو ایک گفا میں رکھا ہوا ہے وہ اسے جنگل کے اس اجڑے ہوئے حصے میں لے گئے ہیں یہ بندر بہت ہی چلاک اور خطرناک ہیں ہم ان سے اکیلے نہیں لڑ سکتے ہمیں کا سے مدد مانگنی ہوگی انہوں نے کا سانپ کو اعتماد میں لیا اور اس کی مدد مانگی وہ سب کھنڈرات کی طرف گئے بندروں نے موگلی کو ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپا دیا پہلے بگھیرہ اندر گیا بندروں کو اٹھا کر پھینکا لیکن جلد وہ تعداد میں تم لوگ تیلاب میں چھپ جاؤ میں ان پاگل بندروں کو دیکھتا ہوں بلو نے بندروں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کیا لیکن وہ بھی ان کی تعداد کا مقابلہ نہ کر سکا سارے بندر اس کے پیٹ پر چڑھ کر اس کو مارنے لگے کا سامنے آئی اور زور سے پھنکارا اور سارے بندر ڈر کر درختوں پہ چڑھ گئے نے پتھر کو توڑا اور موغلی کو چھڑا لیا او واہ کتنا مزیدار گوشت ہے نہیں کا اپنے آپ کو بچے سے دور رکھو کان نے موگلی کو چھوڑ دیا پھر وہ ناشنا شروع ہو گیا اس سے سارے بندر چکر کھا گئے اور وہ انہیں لے گئی مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگل میرے لیے صحیح نہیں ہے اب مجھے اس جنگل سے چلے جانا چاہیے موگلی نے آخری بار بگیرا اور بلو کو خدا حافظ کہا اور گاؤں کی طرف چل دیا پہلے گاؤں والے موگلی سے ڈرنے لگے یہ بچہ جنگل سے آیا ہے یہ کوئی دھوکے باز ہو سکتا ہے یہ ہم پر جادو کر سکتا ہے یہ تو بہت ہی معصوم بچہ لگ رہا ہے تم لوگ کیوں بیکار کی باتیں کر رہے ہو آؤ بچے تم میرے ساتھ رہو گے جلد ہی موگلی گاؤں کی زندگی سے واقف ہو گیا اس نے ان کی زبان بھی سیکھ لی انہوں نے اس کو مویشی چرانے کا کام دیا اس کے دوست بگیرا اور بلو اس سے پہاڑ پر ملنے آیا کرتے لیکن ایک دن اس کا بھیڑیا بھائی اس سے ملنے آیا قبیلہ قطرے میں ہے شیر خان ایک کر کے سارے بھیڑیوں کو مار رہا ہے تم نے تو مجھے شیر خان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا اب میں تمہارا خیال کیوں کروں ہماری ماں نے ہمیں برابر بھائیوں کی طرح پالا ہے ہمیں ضرور بدلہ لینا چاہیے کیا کیا ماں وہ شیر خان سے لڑتے ہوئے فوت ہو گئی وہ گھر پہ تمہارا پوچھنے آیا تھا لیکن ماں نے کچھ نہیں بتایا بہت ہو گیا اب میں شیر خان کو نہیں چھوڑوں گا بوگلی اپنے مویشی گہری وادی میں لے گیا جہاں شیر خان چھپا ہوا تھا وہ ایک بھینس پر چڑھا جیسے ہی وہ وادی میں پہنچے اکیلا بھی اس کے ساتھ آ گئی جو قبیلے کی اصل سربراہ تھی تم کچھ مویشی دوسری طرف سے لے آؤ میں ان کو یہاں سے بھگاتا ہوا لاؤں گا گا شیر خان پھنس جائے منصوبے کے مطابق انہوں نے مویشی شیر خان کی جانب بھگائے پورا علاقہ ان کی دوڑ کی وجہ سے ہلنے لگا شیر خان نے ان کے گھروں کی دھمک سنی اور بھاگ نکلنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اس وادی کی چٹانیں سیدھی تھی اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی مویشی غصے میں بھاگتے ہوئے آئے اور شیر خان کو ٹھوکر اور کچلتے ہوئے نکل گئے بیل نے شیر خان کو کچڑ میں پھینک دیا بھینس اس کے اوپر گزر گئی اب مزید دوڑنے کی ضرورت نہیں تھی سب ختم ہو گیا تھا جنگل اور گاؤں کے دشمن شیر خان کا خاتمہ ہو گیا تھا یہ موگلی نے شیر خان کی کھال ادھیڑی اور بھیڑیوں والی پہاڑی پہ چلا گیا موگلی کے کندھے پہ شیر کی کھال دیکھ کر سارے بھیڑیوں نے خوشی سے شور مچایا اکیلا کو اس کی قیادت پہ عزت افزائی ہوئی اور موگلی جنگل چھوڑ کر چلا گیا جلد ہی موگلی کو پتا چلا کہ میسوا اس کی اصل ماں ہے جنگل اور گاؤں والے ہمیشہ کے لیے ہنسی خوشی رہنے لگے